نیو ایلبم سبو اللہ بائے فہد شاہ میں تیرا فقیر ملنگ اللہ اللہ میں تیرا فقیر ملنگ خدا میں تیرا فقیر ملنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ شاہ کی خوبصورت آواز میں تو عظیم تر ہے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا میرے سب قصور معاف کر ہے معاف کرنا تیرے ادا میرے سب قصور معاف کر اے میرے خدا اے میرے خدا ساؤنڈ ماسٹر کا یہ خوبصورت البم ہر جگہ دستیاب ہے جو خطائیں بھول سے ہو گئی جو گناہ جان کے کر لیے اے میرے خدا اے میرے